اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنی بندوہے میں جس کے لیے چاہے اور تن فرماتا ہے جس کے لیے چاہے بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے